في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذین کرام اللہ کے فضل اور کرم سے رمضان المبارک کا رحمت کا اور اشرا بندوں سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس چلا گیا اور مغفرت کا عشرہ ہمیں بطور مہمان کے دے کر چلا گیا رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانے کے رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے ایسے رمضان جلا کر گناہوں کو ختم کر دیتا ہے رمضان انسان کی جسمانی وہ بیماریاں جس کو وہ گیارہ مہینے انگریزوں کی سنت کو زندہ کر کر وقفے وقفے سے کھا کر پی کر اپنے جسم میں پالتا آتا ہے قریب تھا کہ وہ بیماریاں جڑ پکڑتی رمضان کے روزوں نے ان کو جلا کر رسم کر دیا ہے اور وہ جلا کر ختم کر دیتے ہیں اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں رمضان کو اس لیے بھی رمضان کہا جاتا ہے کہ وہ دشمنوں کو اسلام کے حاصلوں کو مسلمانوں کے مخالفوں کے دلوں اور دماغ کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے ایک اسلام اور مسلمان دشمن دیکھتا ہے کہ ہم ہزاروں طریقوں سے کوشش کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی لیکن یہ کیسی قوم ہے کہ اپنے رب کے لیے بھوک اور پیاس سب کچھ برداشت کرتی ہے اور خواہشات کی قربانی دیتی ہے اور یہ وعدہ کرتی ہے قوم کہ جیسے وقت پڑنے پر ہم نے کھانے کی قربانی دی پینے کی قربانی دی اور بیوی سے دور رہنے کی قربانی دی ہم جان اور مال کی بھی قربانی دے سکتے ہیں رمضان اسلام کے حافظوں کو ایسے بھی جلاتا ہے کہ عموماً مسلمان قوم رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکات گندے مال کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے انسان کے مال میں گندگی جمع ہونے لگتی ہے رمضان میں مسلمان زکات دیتا ہے تو یہ زکات اس گندگی کو جلا کر بسم کر دیتی ہے رمضان المبارک اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے دو عظیم الشان ماری کے دو عظیم الشان مڈبھیر جہاد کے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک میں منعقد فرمائے اس میں دشمنوں کو جلا کر رکھ دیا گیا اس میں اسلام کے ماننے والوں کے حوصلوں کو بلند کیا گیا ایک بدر کا مارکا تھا اور ایک فتح مکہ کا مارکہ تھا دونوں مارکے اسلام کے خطرناک جنگوں میں شمار کیے جاتے ہیں بدر اس لیے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اس سے پہلے نہ جنگ کا تجربہ تھا نہ لڑائی کا علم تھا نہ جہاد کے بارے میں کچھ جانا کرتے تھے پہلا ماری کا تھا بدر کا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان میں ان کو جو اسلام کے دشمن تھے جو ابو جہل کی شکل میں آئے تھے کفار مکہ کی شکل میں آئے تھے معاندین اسلام کی شکل میں آئے تھے بدر کے میدان میں ان کو خاک اللہ نے چٹا دی وہ مکت المکرمہ وہ خانہ کعبہ جس کے اندر کافروں اور مشرکوں نے تین سو ساٹھ بتوں کو رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے اللہ کا گھر ہمارے قبضے میں ہے اللہ کا شہر ہمارے قبضے میں ہے یہی وہ رمضان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مہینے میں مکے کے کافروں کو جلایا کعبے کے بتوں کو جلا کر بھسم کر دیا اور مشرقین عرب ان کے حوصلوں کو جلا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بس کر دیا رمضان مسلمان کو اٹھانے کے لیے آتا ہے اور کافر کو جلانے کے لیے آتا ہے رمضان جنت کو معطر کرنے کے لیے آتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کے لیے آتا ہے رمضان حق کا بول بالا کرنے کے لیے آتا ہے اور باطل کو اپنا پیشاب پینے پر مجبور کرنے کے لیے آتا ہے رمضان مسلمانوں کو سر اٹھا کر شان کے ساتھ جینے کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے کافر کو اپنی کفر کی بزدلی میں ڈوب کر مرنے کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کو بدر کا باری کا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے رمضان آج آپ آتا ہے تو بچے معاذ اور معاوض کو یاد کر کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اسی رمضان المبارک میں حضرت معاذ اور معاوض بچپنے میں وہ کارنامہ انجام دیا جو بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر چاہ کر بھی وہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے رمضان آتا ہے تو نوجوان حضرت علی کی یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے چمکتی ہوئی اور کڑکتی ہوئی تلوار لے کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کافروں کے جمگٹے میں گھس گئے نہ آقا کی صاحبزادی کی پرواہ کی نہ حسن کی پرواہ کی نہ حسین کی پرواہ کی رمضان آتا ہے تو بوڑھے قسم کے لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں کہ اپنے بالوں کی سفیدی کے باوجود اپنی داڑھی کے سفیدی کے باوجود اسلام کے لیے ان کے دل میں کتنا مر مٹنے کا جذبہ تھا اپنے آپ کو اپنے وجود کو ختم کرنے کا جذبہ تھا رمضان شہری میں نلڈے تک کھانے کا نام نہیں ہے رمضان افطاری کے اندر فروٹ سے اور شربت سے اور جو ہے لسی سے روح افزا سے لذت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے رمضان طرح طرح کے پکوانوں سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے رمضان حق و باطل کے ماریکے کا نام ہے رمضان اسلام اور کفر کی جنگ کا نام نام ہے اس لیے کہ اگر رمضان آقا کے زمانے میں گرمی کے زمانے میں آیا تھا رمز کے معنی سخت ہوا چلنے کے تیز ہوا چلنے کے گرم ہوا چلنے کے ہیں اور رمضان کو رمضان اس لیے اگر کہا گیا کہ آقا کے زمانے میں رمضان گرم ہواؤں کے چلنے کے زمانے میں آیا تو اور شہروں میں دنیا کے اور ملکوں میں کوئی ضروری نہیں کہ رمضان گرم دنوں میں آئے یہ گرم اس لیے کہ یہ گرمی کافروں تک پہنچتی ہے یہ گرمی مشرقوں تک پہنچتی ہے یہ گرمی اسلام اور مسلمانوں کے حافظوں تک پہنچتی ہے اور ان کو جلا کر بدسم کر دیتی ہے رمضان ان مسلمانوں کو بھی جلاتا ہے جو رمضان کے آنے کے بعد داڑھی اپنے چہرے پر غائب اور داڑھی والے چہروں کو دیکھ کر جلتے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی ان جیسا مرد بانا بنایا ہوتا رمضان ان عورتوں کو بھی جلانے کے لیے آتا ہے جو عورتیں رنڈیوں کا لباس اپنا کر بے حیاؤں کا لباس اپنا کر بے شرموں کا لباس اپنا کر فلموں میں کام کرنے والے کتے اور سوروں کے کھانے والوں کا لباس اپنا کر بازاروں کی سیر کرتے ہیں تو وہ دیکھ کر دل میں جلتے ہوں گے کہ کاش رب کریم ہمیں بھی حضرت فاطمہ کی نسل میں پیدا کیا ہوتا حضرت عائشہ کی خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہمیں بھی حضرت قتے کا حجاب نصیب ہو جاتا رمضان بے پردہ خواتین کو جلانے کے لیے آتا ہے رمضان بے نمازیوں کو جلانے کے لیے آتا ہے رمضان داڑھی مڈوں کو جلانے کے لیے آتا ہے رمضان وہ سموسے بیچنے والے وہ فروٹ بیچنے والے جو افطاری کے وقت اثر کے وقت مسجد کے باہر سرما تو بیچتے ہیں ادھر تو بیچتے ہیں فروٹ تو بیچتے ہیں سموسہ بیچتے ہیں رب کائنات چن چن کر روزے داروں کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر بلاتا ہے اور ان دنیا کے خبیص کتوں کو جو مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر دنیا کے نعرے لگاتے ہیں اور دنیا کی تجویز پڑھتے ہیں وہ جلتے ہوں گے اور وہ بھولتے ہوں گے کہ اللہ شہین شاہ کائنات شہین شاہ رب العالمین ہمیں کیوں جو ہے مسجد میں نہیں بلاتا رمضان ان دنیا کے کتوں کو جلانے کے لیے آتا جاتا ہے ان دنیا کے پالن ان دنیا کے پجاریوں کو جلانے کے لیے آتا ہے کہ تم جلتے رہو مرتے رہو گھٹتے رہو ہم اپنے دربار میں انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو لوگ ہمیں پسندیدہ ہیں اور جو لوگ ہمیں چاہنے والے ہیں رمضان مسلمان کو رحمت دیتا ہے رمضان مسلمان کو مغفرت دیتا ہے رمضان مسلمان کو جہنم سے کلاسی کا پروانہ دیتا ہے رمضان جنت کی ہوائیں دیتا ہے رمضان عرش کا سایہ دیتا ہے رمضان حوض کوثر کا پانی دیتا ہے ایک اسلام کا دشمن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جلے گا نہیں بنے گا نہیں تو رمضان کیا باقی ان لوگوں کو نہیں جلا رہا ہے اس جلنے کا احساس اگر آج نہ ہو مرنے کے بعد ضرور ہوگا جو آدمی آگ میں جل جاتا ہے جس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس آدمی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اسے فوراً پتا نہیں لگتا وہ خون کو دیکھتا ہے وہ زخم کو دیکھتا ہے وہ کٹنے مرنے کو دیکھتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں اے میرے بھائی تجھے تجھے کیا ہو گیا گیا تیرا ہاتھ کٹ خون آ گیا تیرا عزو کٹ گیا اب وہ چیخنے لگتا ہے چلانے لگتا ہے کافر کو رمضان نے جلا دیا مشرق کو رمضان نے جلا دیا اسلام کے دشمن کو رمضان نے جلا دیا داڑھی موڑے کو رمضان نے جلا دیا بے پردہ رنڈی کو رمضان نے جلا دیا بے نمازی کتے کو رمضان نے جلا دیا اگر انہیں آج احساس بھی نہ ہو قبر میں جا کر احساس ہوگا جیسے اگر کوئی آدمی آگ میں جل جاتا ہے ایک لمحے میں اسے آگ کا احساس نہیں ہوتا کچھ لمحوں کے بعد جب جلن ہونے لگتی ہے جب زخم تڑ پاتا ہے جب رات میں بے چین ہوتا ہے اور وہ زخم دل تک پہنچتا ہے دماغ تک پہنچتا ہے رمضان نے کافروں کو جلا دیا ہے رمضان نے مشرکوں کو جلا دیا ہے رمضان نے داڑی منڈوں کو جلا دیا ہے رمضان نے یہود و نصارہ کے لباس سے محبت کرنے والوں کو جلا دیا ہے رمضان نے امریکی کلچر سے محبت کرنے والوں کو جلا دیا ہے رمضان نے امریکہ اور برطانیہ کے کھانے والے اور پلنے والے کتوں کو جلا دیا ہے احساس کچھ دنوں بعد ہوگا یا احساس خبر میں جانے کے بعد ہوگا یہ احساس میں میدان محشر کے اندر ہوگا مومن کو اتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ دیتے دیتے ہیں ہیں کہ کافر جل جل کر کر پورا بسم ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھ کے اندر اپنے وجود کو ختم کر لیتا ہے مومن ان نعمتوں کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے لیکن شکر تم لذیذ اگر تم شکریہ ادا کرو گے مومنو چلو جلنے والے جلتے رہیں گننے والے گنتے رہیں داڑھی مڈانے والے مڈاتے رہیں ٹی وی دیکھنے والے دیکھتے رہیں رمضان میں تراوی کے وقت بیپار کرنے والے بیپار کرتے رہیں افطار کے وقت سموسے بیچنے والے بیچتے رہیں جمعہ کے وقت کتے کا شاپ پینے والے پیتے رہیں اور سور کا پاخانہ کھانے والے کھاتے رہیں مومنو تم شکریہ ادا کرو لئی شکر تم جیسے جیسے تم شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے دیکھو ابھی ہم نے تمہیں مغفرت کا پروانہ دیا تھا تمہیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے تم بخشے بخشائے ہو تم مغفور ہو اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی سند مل چکی ہے مومنوں تم نے شکریہ ادا کیا تمہاری بیس رکعت تراوی مکمل ہوئی تم تمہارے رحمت کے اشرے کے روزے مکمل ہوئے تم نے روزوں کا حق ادا کیا تم نے قرآن کا حق ادا کیا تم نے شہری اور افطاری کا حق ادا کیا اور تم نے ہمارا شکریہ ادا کیا مسلمانوں مومنوں جلنے والے جلیں ہم تمہیں اب مغفرت کا اشرا دیتے ہیں مغفرت کا اشرا کوئی معمولی اشرا نہیں ہے مغفرت اللہ کے دربار میں توبہ کرنا اللہ کے دربار میں رونا اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا اللہ کے دربار میں دامن پھیلانا اللہ کے دربار میں آنکھ سے آنسو کے قطرے نکالنا اللہ کے دربار میں دشمن کی تباہی مانگنا اللہ کے دربار میں اسلام کے دشمنوں کی بربادی مانگنا اللہ کے دربار میں وقت کے فرعونوں کو فرعون کے سمندر میں غرق ہونے کی تمنا کرنا اللہ کے دربار میں موسا کے قاتلوں کے انجام تک پہنچنے کا انجام دیکھنا اللہ کے دربار میں نمرود کے حشر کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا نہ کرنا اللہ کے دربار میں ابو جہل کے جسم کے ٹکڑے ہو کر بل بلاتے تڑپتے جو ہے مچلتے گوشت کے توڑوں کو دیکھنے کی آس کرنا یہ اشرا ہے یہ اشرا اللہ نے یہودیوں کو نہیں دیا یہ اشرا اللہ نے نسارا کو نہیں دیا یہ اشرا اللہ نے اسلام دشمنوں کو نہیں دیا وہ جلے وہ بھنے انہیں افطاری کی لذت کا کیا پتا انہیں سحری کی لذت کا کیا پتا انہیں تراوی کی کیفیت کا کیا پتا انہیں قرآن کی حلاوت کا کیا پتا انہیں افطاری کے وقت رب سے بات کرنے کی مزہ کا کیا پتا انہیں اللہ کے یہاں رب کائنات کا دیدار کرنے کا مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے دیدار کرنے کا کیا پتا انہیں قرآن سننے اور سنانے کی حلاوت کا کیا پتا وہ جلتے رہے وہ بھنتے رہے وہ ٹاڈا ڈالیں وہ مکوکا ڈالیں وہ مختلف قسم کے ایکٹ ڈالیں کہ مسلمان ہتھیار ہتھیار نہ رکھے مسلمان گولا نہ رکھے مسلمان بارود نہ رکھے مسلمانوں تم اعلان کر دو امریکہ کے کتو تمہیں ایٹمی ہتھیار مبارک ہو تمہیں گولا بارود مبارک ہو تمہیں ایک فارٹی سیون مبارک ہو تمہیں جو ہے ایٹم بم مبارک ہو لیکن یاد رکھو کہ ہمارے پاس اللہ نے جو مغفرت کا اشرہ دیا ہے اللہ نے ہمارے پاس جو ہاتھ کا پیالہ دیا ہے یہ ہاتھ کا پیالہ تمہارے ایٹم بم سے زیادہ قیمتی ہے یہ ہاتھ کا پیالہ تمہارے اے کے فارٹی سیون سے زیادہ قیمتی ہے اس ہاتھ کے پیالے سے ہم نے بدر میں تمہیں خاک چٹائی ہے اس ہاتھ کے پیالے میں ہم نے عہد میں تمہیں شکست کا سامنا کرایا ہے ہے اس ہاتھ کے پیالے میں ہم نے تبوک کے اندر تمہیں و خوار کیا ہے اس ہاتھ کے پیالے میں فتح مقام مکہ کے موقع پر تمہیں بوریا باندھ کر مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اس ہاتھ کے پیالے میں ہم نے تمہیں لات یغوس کو تمہارے پیروں تلے دبانے پر اور پیروں تلے روننے پر ہم نے مجبور کیا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ بتوں کی منڈیوں کو اڑایا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے ابو لہب کو زلیل و خار کیا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے ادبا کو شرمندہ کیا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اور اس کی پارٹی کو زلیل کیا ہے تباہ کیا ہے برباد کیا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کے حق میں کلام پاک کی آیتوں کو نازل کروایا ہے کہ ضروریت بغضب من اللہ کہ عبداللہ ابن یہودی اور نسارا پر ہمیشہ کی ذلت ہے ہمیشہ کی لانت ہے اس ہاتھ کے پیالے میں کلام پاک کے اندر ایک ایسی ہمیشہ کی صورت جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے جسے قرآن کی اما کہا جاتا ہے اس میں تمہارے اوپر کو لانت کیا گیا ہے نازل کیا گیا ہے اور تمہیں ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ تم جو ہے گمراہ فرقہ ہو غیر المغ... غیر من الین کہہ کر تمہیں گمراہ قرار دی دیا گیا تمہیں خدا کا مغزوب قرار دے دیا گیا اس ہاتھ کے پیالے نے ہمیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی شہدائی میں ہمیں شامل کر دیا ہے نبیوں کی صف میں شہیدوں کی صف میں صالحین کی صف میں اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا سراط الزینا انعمت علیہم میں ہمیں شامل کر دیا ہے دشمنوں اس ہاتھ کے پیالے کو کمزور نہ سمجھو اس ہاتھ کے پیالے نے وقت کے بادشاہ کو رات صبح کے بعد وقت کے صبح کے بادشاہ کو رات کا فقیر بنا دیا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے قیصر و کسرا کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے وقت امریکہ اور سپر پاور طاقت کو علی لام مین اولیبتی روم کہہ کر اسے شکست کا سامنا کروایا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے تین سو تیرہ کی تعداد میں رہ کر ہزاروں کافروں کو شکست کا سامنا کروایا ہے اس ہاتھ کے پیالے نے ٹوٹی ہوئی تلواروں سے وقت کے بندوقوں کا اور وقت کے توپوں کا جو ہے مقابلہ کروایا ہے یہی ہاتھ کا پیالہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھا یہی ہاتھ کا پیالہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے پاس تھا یہی ہاتھ کا پیالہ حضرت امر ابن آنکھ کے پاس تھا یہی ہاتھ کا پیالہ حضرت خالد سیف اللہ کے پاس تھا یہی ہاتھ کا پیالہ بدر کے سپر جو ہے بدر کے سپہ سالار کے پاس تھا یہی ہاتھ کا پیالہ تبوک کے سپر سالار کے پاس تھا یہ ہاتھ کا پیالہ ٹوٹا نہیں یہ ہاتھ کا پیالہ زخمی ہوا نہیں یہ ہاتھ کا پیالہ کہیں کھویا نہیں یہ ہاتھ کا پیالہ اللہ کے نبی سے صحابہ کے ہاتھوں میں آیا صحابہ سے تعوین کے ہاتھوں میں آیا تعوین سے طب تعوین کے ہاتھوں میں آیا طب تعوین سے اس کے بعد کے صدی کے مسلمانوں میں ہوتے ہوئے چودہ سو تیس کے صدی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ پیالہ آج بھی موجود موجود ہے یہ پیالہ جب زمین کچکی سے تڑپتی ہے کھڑکتی ہے اور جانور اپنی زبان کو لٹکا دیتے ہیں درخت پتے دینا چھوڑ دیتے ہیں سمندر آنسو بہانے لگتے ہیں سلاق الزخا کی شکل میں یہ پیالہ جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے یہ ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو ابر رحمت برستا ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور مردہ کھیت زندہ ہوتا ہے جب اس پر مسلمانوں کے پر غیر کے حملے ہونے لگتے ہیں کافروں کے حملے ہونے لگتے ہیں مشرقوں کے حملے ہونے لگتے ہیں ہتھیاروں کی ہتھیاروں کے ذریعے سے ڈرایا جانے لگتا ہے یہی وہ ہاتھ کا پیالہ ہے جو رات کی تنہائیوں کے اندر اٹھ کر رب کائنات کے دربار میں پیش ہو کر کہتا ہے اللہ شکتی شمل ہو اللہ مسجد جمع ہو اللہ دمر دیا اللہ زلزل اقدام ہوں اللہ فارغ بین رینا اے اللہ ان کے شیرادے کو بکھر دے اے اللہ ان کے کلمات میں تفرقہ ڈال دے اے اللہ ان کی پارٹی میں پھوٹ ڈال دے اے اللہ ان کے قدموں کے اندر زلزلہ بپا کر دے اے اللہ ان کے وجود کو بھسم کر کر رکھ دے جب قنوت نازلہ کی شکل میں یہ پالا رب کائنات کے دربار میں اٹھتا ہے کافر جو ہے شکست کھا جاتا ہے کافر ملک کو چھوڑ دیتا ہے کافر علاقوں کو چھوڑ دیتا ہے رب کائنات نے ہمیں جو مغفرت کا اشرہ دیا ہے یہ نام کا اشرا نہیں ہے کہ کسی کا نام سلیمان ہے کسی کا نام عبداللہ ہے کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو رب کائنات نے بھی رمضان کے اشروں کا نام رکھ دیا یہ مغفرت کا اشرا ہے یہ جو ہے مغفرت کا اشرا یہ رحمت کا اشرا یہ جہنم سے خلاصی کا اشرا نہیں مغفرت کا اشرا اپنا کام کرتا ہے رحمت کا اشرا اپنا کام کر گیا اور جہنم سے خلاصی کا اشرا اپنا کام کر کے رہے گا رب کائنات جھوٹ نہیں بولتے رب کائنات نے جھوٹ نہ بولا ہے نہ جھوٹ آپ کو سازگار ہے رب کائنات نے امت مسلمہ کے لیے یہ قیمتی تحفہ دیا ہے مغفرت کا اشرا کہ دشمن ستائے امریکہ ستائے برطانیہ ستائے اور تمہیں بی جے پی ستائے تمہیں فرقہ پرست تنظیمیں ستائے تمہیں مکوکا ڈالے تمہیں ٹاڈا ڈالے اور تمہارے اوپر مختلف قسم کے قانون نافذ کر کر تمہیں تنگ کرے تمہارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا کا کوئی قانون تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا تمہارے پاس ایک ایسا آئٹم بم ہے تمہارے پاس ایک ایسا ایک ایک فورٹی سیون اور ففٹی سیون ہے تمہارے پاس ایسی ایک زہریلی گیس ہے کہ جس گیس سے تم دشمن کو تباہ کر دیتے ہو جس گیس سے تم دشمن کے وجود کو ختم کر دیتے ہو تم مٹی اٹھاؤ تم پتھر اٹھاؤ تم کنکر اٹھاؤ تم لکڑی اٹھاؤ تو تیل بن جائے تم مٹی اٹھاؤ تو بارود بن جائے جائے تم کم کر اٹھاؤ تو آئٹم بم بن جائے یہ جھوٹا نعرہ نہیں ہے ہم نے یہ کر کے بتایا کہ غزوہ قدق کے موقع پر جب کافروں کا لشکر مشرکوں کا لشکر یلغار کر رہا تھا ہم نے تمہارے پیغمبر کو کہا کہ پیغمبر تم مٹی کو اٹھاؤ اور پھونک کر ان کے لشکر کی طرف پھونک دو اور وما رمئی تھا رما تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے مٹی کو اٹھا کر کافروں کے لشکر کی طرف پھونکا تو پھونکنے والے تم تھے اور اس پھونک میں طاقت پیدا کرنے والے ہم تھے مٹی اٹھانے والے تم تھے اور اس مٹی کو بارود بنانے والے ہم تھے کنکر اٹھانے والے تم تھے اور ان کنکروں کو ہم آئٹم بام بنانے والے تھے اگر وہ گولے پر پابندی لگائیں اگر وہ بارود پر پابندی لگائیں اگر وہ ہتھیار پر پابندی لگائیں اگر وہ بندوق پر پابندی لگائے مٹی پر پابندی نہیں ہے کنکر پر پابندی نہیں ہے ہواؤں پر پابندی نہیں ہے اس پیالے کو ہم نے رب کائنات کے دربار میں جھوکا اور جھوکنے کے بعد مسجد العریش کے اندر رب کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے کے خلاصے کو بدر کے اندر میں نے جھوک دیا ہے رب کائنات آج ان کی جیت اسلام کی جیت ہے آج ان کی شکست اسلام کی شکست ہے اے رب کائنات اگر آج ان کا وجود ختم ہو جائے گا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہی وہ ہاتھ کا پیالہ تھا کہ چھپر کی مسجد میں ہمارے محبوب کائنات کے مولا اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رب کائنات کے دربار میں اس مٹھی بھر تین سو تیرہ کی جماعت رمضان کے میں میں بدر میں جھونک کر یہی وہ دعا کی تھی یہی دعا تھی کہ آج جو ہے بدر کے میدان کے اندر ایک پہاڑ نظر آتا ہے لیکن وہ پہاڑ پتھروں کا نہیں ہے وہ پہاڑ غاروں کا نہیں ہے وہ پہاڑ خاردار درختوں کا نہیں ہے وہ پہاڑ نرم ریت کا ہے وہ پہاڑ نرم بالو کا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے اس پہاڑ پر کوئی چلے اسپنج پر چل رہا ہے روئی پر چل رہا ہے اے رب پہاڑ تو ٹھوس ہوتا ہے اے میرے مولا پہاڑ تو ہاردار ہوتا ہے اے رب کا پہاڑ تو ٹیلو والا ہوتا ہے اس پہاڑ کو تو نے نرم کیوں بنا دیا تو وہ پہاڑ خود جواب دے گا اور اس جواب کو ہمیں سننے کی طاقت ہوگی وہ کہے گا کیا تم نہیں جانتے کہ مسجد عریش کے اندر تمہارے مولا تمہارے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہاتھ کے پیالے کو اس ہاتھ کے ہتھیار کو رب کائنات کے دربار میں جھونک دیا تھا تو اللہ نے ان کے مدد کے لیے ان کی تعاون کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا وہ آسمان سے فرشتے اسی پہاڑ پر نازل ہوئے تو وہ پہاڑ ان کے حق میں موم بنا دیا گیا وہ پہاڑ ان کے حق میں علامت کے طور پر نرم ریت کا ٹیلا بنا دیا گیا یاد کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِيُ وَأَنْتُمْ عَزِلَّا میرے اللہ نے کہا یاد کرو کہ بدر کے ماریکے میں اللہ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کو نازل کر کر یہی ہاتھ کا پیالہ تھا یہی مغفرت کا تھا یہی مغفرت کے اشرے کی طلب تھی تڑپ تھی اور بھیک مانگنا تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ تلوار ہم اٹھاتے تھے کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے اور اس تلوار پر پیون لگی ہوتی تھی وہ تلوار تلوار ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی ابھی ہم تلوار مارنے نہیں پاتے کہ کافر کا سر اپنے جسم سے کٹ کر زمین پر گر جاتا ہم پریشان ہوتے کہ ہم کمان میں تیر لگاتے ابھی چھوڑ نہیں پاتے تیر کو کہ سامنے کے دشمن کے جسم میں وہ تیر چپ جاتا وہ تباہ ہو جاتا وہ برباد ہو جاتا اس کا قتل ہو جاتا وہاں از تھا از رمائی تھا رما تیر کے پھینکنے والوں تم نے تیر نہیں پھینکا بلکہ اس تیر کے پھینک سیکھنے میں ہم نے اس میں عذاب کو بارود کو اور گولے کو ہم نے اس کے اندر شامل حال کر دیا ہے مسلمانوں آج اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان پسماندہ ہے مسلمان اقلیت میں ہے مسلمان مظلوم ہے مسلمان ستایا ہوا ہے مسلمان ڈسا ہوا ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے مسلمان مغفرت کا اشرا رکھے مسلمان رحمت کے اشرے کا ہتھیار رکھے مسلمان جہنم سے کلاسی کا ہتھیار رکھے مسلمان رمضان الکریم کے اندر رمضان المبارک میں اپنی دعاؤں کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کی آمین رکھے وہ کہے کہ مجھے ستا رہا ہے مجھے امریکہ برباد کر رہا ہے مسلمانوں افغانیوں کے پاس کیا ہے کوئی کارخانہ ہے مسلمانوں افغانستان کے اندر کون سا کیمیکل ہے کون سا ہتھیار ہے کون سی وہ چیز ہے جس نے وقت کے فرعون کو ڈرا رہا ہے جس نے وقت کے فرعون کو مجبور murta ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ وقت کا فرعون امریکہ کا صدر آج ملا عمر سے کہہ رہا ہے کہ آؤ خون خرابہ ختم کریں گے آؤ ہم اور تم مشترک حکومت بنائیں گے اسلامی اور کچھ امریکی کلچر کی حکومت کو بنائیں گے ملا عمر نے کہا ابھی تمہارا خاک چاٹنا باقی ہے ابھی تمہارا زلیل ہونا باقی ہے الٹی گنتی میرے رب کی قسم کیا نہیں شروع ہو چکی ہے کیا کتوں کی موت امریکی فوجی نہیں رہے ہیں کیا دنیا میں زلیل اور تباہ نہیں ہو رہے ہیں ناسا ٹیکنالوجی ہتھیار کی ٹیکنالوجی بارود کی ٹیکنالوجی خطرناک قسم کے ہوائی جہاز جو چن چن کر دشمنوں کے ٹھکانوں پر جسے وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں چھتیس لاکھ افراد کو انہوں نے رقم اجل بنا دیا انہوں نے شہید کرا دیا کسی قوم کی چھتیس لاکھ اور چالیس لاکھ کی تعداد کیا کم ہوتی ہے دو مسلمانوں کو دو کافروں کو گرفتار کیا جاتا ہے قوم کے حوصلے ہو جاتے ہیں اور ہمتیں ان کی نکمی بھی ہو جاتی ہیں چالیس لاکھ افراد کی لاشوں کو تڑپتا دیکھ کر اسی لاکھ افراد کو جیلوں میں گرفتار دیکھ کر بیویوں سے دور دیکھ کر اولاد سے دور دیکھ کر ماں باپ سے دور دیکھ کر وہ کون سی چیز ہے مسلمانوں کی اس قوم کو زندہ رکھی ہوئی ہے دنیا میں ہزاروں تحریکیں اٹھی خالستان ملک بنا سکہ بنا پاسپورٹ بنا وزیر اعلیٰ بنا وزیر خان خارجہ بنا سب کچھ بنا کہاں ہے خالصان کا نام کون ہے چیف منسٹر کہاں ہے پاسپورٹ ٹی اٹھی اور اس نے اپنی تحریک کا وجود کا احساس دلانے کے لیے اس نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی لیکن کا کا اس وجود اپنے آپ میں ختم ہو کر رہ گیا ان افغانی بھائیوں کے پاس یہی ہاتھ کا پیالہ ہے ان افغانی بھائیوں کے پاس یہی رات میں اللہ کے دربار میں آنکھوں سے آنسو بہانے کا پیالہ ہے ان کے پاس اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے علاوہ اور کیا چیز ہے نہ ان کے پاس کوئی کارخانہ ایک مٹی کے برتن بنانے کا کارخانہ ایک ہوائی چپل کا کارخانہ ان کے مٹی کے وہ سودے کے مکان کہ اگر ایک کچا ہندوستان کا بچہ اپنے مکے سے مارے تو وہ مکان گر جائے لیکن کیا رب کائنات تم اگر کہو بدر کی تاریخ حضرت پرانا قصہ ہے حق کا قصہ پرانا قصہ ہے مضبح موتا کا قصہ پرانا قصہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ پرانا واقعہ ہے فتح مکہ کا واقعہ پرانا واقعہ ہے لیکن افغان طالبان کا واقعہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے کہ اس نے آج مجبور کر دیا ہے آج امریکہ ان کو بلا رہا ہے بات چیت کے لیے بلا رہا ہے صلح کے لیے بلا رہا ہے اپنی فوجوں کو واپس بلانا وہ چاہتا ہے اپنی فوجوں کو ایسے کتوں کی طرح مروانا وہ نہیں چاہتا وہ کون سا ہتھیار تھا وہ کون سا گولا بارود تھا حضرات یہی مغفرت کا اشرا اسی مغفرت کے اشرے میں خدا کے دربار میں رونا یہی رمضان کی ساتھ ہے جو مومن کی دعا کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کی آمین تھی اسی دعا نے یہودیوں کے بیڑے کو غرق کر دیا تھا اسی دعا نے نسارا کے وجود کو ختم کرا دیا تھا یہی ہاتھوں کے اٹھنے نے بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کرا دیا تھا کیا یہ دعا آج آج بابری مسجد کو مسلمانوں کو نہیں دلا سکتی کہ آج یہ دعا جو قید بند کی صحبتیں اور تنہائی کی صحبتیں گزار رہے ہیں کیا ان کو آزادی نہیں دلا سکتی کیا آج یہ دعا ٹاٹا کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا آج یہ دعا جو ہے مکوکا کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا آج یہ دعا ہندوستان کے لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا آج اس دعا میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ دعا پولیس کے ظلم کو اور تشدد کو ختم نہیں کر سکتی کیا آج اس دعا کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ملٹری کے ظلم و ستم کو اور پی آر سی کے سی پی کے ظلم و ستم کو ختم نہیں کر سکتی کیا آج یہ دعا ہتھیار نہیں بن سکتی کہ مسجد پر ہاتھ اٹھانے والے جلوس نکالنے والے مسلمانوں کے خلاف زبان سے تانے کسنے والے قرآن کے خلاف کہنے والے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی زبان پر کیا آج یہ دعا پہرا نہیں بٹھا سکتی دعا وہی وہی ہے رب وہی ہے سب کچھ وہی ہے یہی تو دعا تھی کہ جب جو ہے کافر و مشرقی یہود و نسارہ کا لشکر بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اے سلطان کوئی اور سلطان کو دنیا میں بھیج دے تیرے نائب کو بھیج دے رب کائنات اس کروڑوں اربوں لوگوں مسلمانوں کے اندر اس بیس کروڑ مسلمانوں کے اندر اے رب کائنات کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے جو بابری مسجد کے اندر دوبارہ اذان دلوا دے اے رب کائنات کوئی ٹیپو سلطان کو دوبارہ پیدا فرما دے جو انگریزوں کی طرح آج جیلوں کے اندر ان کی جیلوں کی طرح مسلمان نوجوان جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو وہاں سے آزادی نہیں دلا سکے اے رب کائنات کسی عمر بن عبد العزیز کو بھیج دے اے رب کائنات کسی خالد سیف اللہ کو بھیج دے اے رب کائنات کسی امر ابن جموں کو بھیج دے لنگڑے تھے بوڑھے تھے آزور تھے لیکن جسم کے لوتھڑوں سے لڑکتے ہوئے میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے اولاد نے کہا بیگم نے کہا کہ میدان جہاد میں طاقتور جاتے ہیں میدان جہاد کے اندر جو ہے نوجوان جاتا ہے میدان جہاد میں لڑنے والے جاتے ہیں لنگڑے ہو لولے ہو معذور ہو آنکھوں سے جو ہے کم دکھائی دیتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا لے کر تم میدان جنگ میں جا کر کیا کرو گے حضرت عمر ابن جموں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان بھائی پر لگنے والا تیر میرے گوشت کے لوتھڑے پر لگ جائے کسی اسلام کے علم اٹھانے والے پر اٹھنے والی تلوار میرے گوشت کے لوتھڑے پر لگ جائے میرے گوشت کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں قیامت میں اسی حال میں مجھے رب کائنات اٹھائے تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے سے خون کے قطرے قطرے سے شہادت کی بو محسوس ہو اور میں کہوں اے اللہ مرنے والے والے دنیا کے لیے مرے اے میرے مولا ودا ہونے والے بیویوں کے لیے اولاد کے لیے زمین کے لیے ملک کے لیے فدا ہوئے اے رب دیکھ یہ خون کہہ رہا ہے یہ جسم کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے مرا ہو میں نے تیرے لیے تڑپا ہو امر ابن جموہ کو ان کی بیوی آڑ نہیں آ سکی امر ابن جموہ کو ان کی اولاد رکاوٹ نہیں بن سکی امر ابن جموہ کو ان کے خاندان والے رکاوٹ نہیں بن سکے وہ اس کے لوتھڑے کے ساتھ لڑکتے ہوئے وہ میدان جہاد کے اندر چلے گئے اور انہوں نے جامع شہادت کو نوش کر لیا یاد کرو اس خاتون کو حضرت خنسار رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جنہوں نے میدان جہاد کے اندر اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹو تمہیں بزدل دیکھنا نہیں چاہتی میں تیر تمہارے کمر میں اور تمہاری پیٹ میں دیکھنا نہیں چاہتی میں تیر تمہارے سینے پر دیکھنا چاہتی ہوں میں تلوار کے بار تمہارے چہروں پر دیکھنا چاہتی ہوں رمضان جلانے آتا ہے رمضان خنسا کی یاد کو تازہ کرتا ہے رمضان امر ابن جموں کی یاد کو تازہ کرتا ہے رمضان سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد کو تازہ کرتا ہے رب کائنات ٹوپی والے لاکھوں دکھتے ہیں داڑیاں والے لاکھوں دکھتے ہیں جملے عوامے والے لاکھوں دکھتے ہیں ان میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا ان میں کوئی حسن نظر نہیں آتا ان میں کوئی حسین نظر نہیں آتا اے رب کائنات دولت کے لیے مر مٹنے والے دولت کے لیے مال کے لیے جیلوں جانے والے ہزاروں لاکھوں نظر آتے ہیں لیکن ان میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس کے لیے مر رہا ہو تڑپ رہا ہو ایسا کوئی نظر نہیں آتا حضرات ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے ہمارے پاس فرشتوں کے آمین کا ہتھیار ہے ہمارے پاس رب کی ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے وعدے کا ہتھیار ہے وقال رب کو مدونی استجب لکھو میرے رب نے کہا تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول نہ کروں میری عزت و جلالت کی قدم تم ایک قدم آؤ میں دس قدم نہ آؤ میرے عزت و جلالت کی قدم تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا تم دوڑ کر آؤ میں تمہاری زبان بن جاؤں گا تمہاری دل کی دھڑکن بن جاؤں گا تمہاری زبان کی مرادیں میں بن جاؤں گا کر کر کر تو دیکھو اللہ نے فرمایا علما یا بہو ربی لولا دعاؤ کو اللہ نے کہا تمہیں پیدا کر کر مجھے کیا کرنا تھا کیا فرشتے سجدوں کے لیے مجھے کم تھے کیا فرشتے تزمین اور تقدیر کے لیے کم تھے کیا فرشتے طواف کے لیے کم تھے کیا فرشتے درود پڑھنے کے لیے کم تھے کیا فرشتے میری تقویز پڑھنے کے لیے کم تھے کیا فرشتے میرے عرش کو اٹھانے کے لیے کم تھے کیا فرشتے میری جنت کو سنوارنے کے لیے کم تھے کیا فرشتے جہنم جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے کم تھے کیا فرشتے عذاب قبر دینے کے لیے کم تھے کلما یا بہو بھی گم ربی لولا دو کم انسانوں ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس چیز کے لیے پیدا کیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھی جو زمین کے پاس نہیں تھی جو آسمان کے پاس نہیں تھی جو شجر کے پاس نہیں تھی جو حجر کے پاس نہیں تھی جو پرندوں کے پاس نہیں تھی جو مچھلیوں کے پاس نہیں تھی جو پتھروں کے پاس نہیں تھی جو ہیرے کے پاس نہیں جو آب حیات کے پاس نہیں جو سمندر کے پانی میں نہیں جو فضا کی ہواؤں میں نہیں جو بادل کے قطروں میں نہیں کل ماں یا بہو بھی کم ربی لولا دعاؤ گم انسانوں ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے دربار میں اپنے ہاتھ کا پیالہ پیش کر دو ہمارے دربار میں پیشانی کو رگڑ دو ہمارے دربار میں ناک کو رگڑ دو اگر تم دعا نہ کرتے تو ہم تمہیں مٹا کر کوئی اور مخلوق پیدا کر دے جو مخلوق ہمارے دربار میں میں دعا کر دی تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا کرو اور دشمنوں کی تباہی چاہو اور دشمنوں کی بربادی چاہو مسلمانوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس پر یہی تو وہ دعا تھی یہی تو وہ ہتھیار تھا یہی یہ کہ وہ پارٹی سوین تھا یہی وہ کیمیکل ہتھیار تھا یہی وہ زہریلی گیس تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے لشکر لشکروں کے شور و غل کو دیکھا ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں مٹھی بھر تعداد میں ہیں اے رب کائنات اے رب کائنات ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہمارے پاس تعداد نہیں ہمارے پاس گولا بارود نہیں ہمارے پاس جنگی ٹیکنیک نہیں ہمارے پاس ہوائی جہاز نہیں ہمارے پاس خطرناک قسم کے جراثیمی مادہ نہیں اے رب کائنات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کی دیواروں کو چومنے لگے اور دروازوں کو بند کر کر رب کائنات کے دربار میں سجدہ و سجود ہو کر وہ دعا کرنے لگے وہ دعا کرنے لگے اتنا دعا کی اتنا دعا کی کہ مسلح بھی آپ کی داڑھی مبارک بھی جب آپ نکلے تو ایک اللہ والے ملے اور کہا کہ کہا سلطان صلاح الدین ایوبی تجھے خوشخبری ہو اور تجھے بشارت ہو تیرے آنکھ کے آنسو نے تیرے دشمن کو غرق کر دیا تباہ کر دیا آج تو کامیاب ہو گیا تیرے رات میں اللہ کے دربار میں ایک آنسو کا خطرہ تیرے دشمن کو غرق کر دیا تیرے دشمن کو تباہ کر دیا برباد کر دیا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا شعبہ نہیں ہے ہمارے پاس خطرناک قسم کے میزائل نہیں ہے لیکن ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ آنکھ کا آنسو کا خطرہ تو ہے اس آنکھ پر کوئی پابندی نہیں ہے ان آنسو کے بہانے پر کوئی قانون نہیں ہے ان ہاتھوں کے اٹھنے پر کوئی مکوکا نہیں ہے کوئی ٹاڈا نہیں ہے لیکن مسلمانوں کیا ہے اس ہتھیار کو رکھ کر آج ہم زلیل ہیں اس ہتھیار کو رکھ کر ہم کار ہیں اس ہتھیار کو رکھ کر ہم اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں اس ہتھیار کو رکھ کر کر آپ آج ہم امریکہ سے صلح کی بات کرتے ہیں اس ہتھیار کو رکھ کر آج ہم کافروں سے دوستی کی بات کرتے ہیں میرے رب کی قسم ان کو ہمارے سامنے جھکنا چاہیے ان کو ہمارے سامنے ناک رگڑنا چاہیے ان کو ہمارے گھر کے ٹوائلٹ صاف کرنا چاہیے ہمارے گلیوں کے اندر ہمارے محلوں کے اندر وہ موچی بن کر ہمارے چپلوں کو سینا چاہیے وہ ٹوٹی بن کر ہمارے گٹروں کو صاف کرنا چاہیے مسلمانوں کا اکاطیار ہمارے پاس ہے ستر ہزار فرشتوں کے آمین ہمارے دعاؤں پر کہنے کا ہتھیار ہمارے پاس ہے رحمت کا اشرح کسی اور قوم کو نہیں امت محمد یاسا سلم کو دیا گیا مغفرت کا شرح دعا کا اشرح دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں امت مسلمہ کو دیا گیا جہنم سے خلاصی کا اشرح دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں وہ مسلمانوں کو دیا گیا میزاب رحمت پر دعا کی قبولیت کا وعدہ کسی اور قوم کو نہیں مسلمان قوم کو دیا سفا پہاڑی پر دعا کی قبولیت کا وعدہ کسی اور قوم کو نہیں مسلمانوں کو دیا گیا مروا پہاڑی پر دعا کی قبولیت کا وعدہ کسی اور قوم کو نہیں مسلمان قوم کو دیا مینا کی وادی کسی اور قوم کو نہیں مسلمانوں کو دی گئی ارفات کی وادی کہ جہاں دعا کے بارے میں شک کرنا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ میرے رب کی قسم وادی میں دعا کرنا تو دور کی بات اس ارفات کی کی وادی میں قدم رکھنا کسی اور قوم کی مجال نہیں ارباب نے ہمیں دی اللہ نے ہمیں دیا مینا دیا مصطلفہ جس کی رات ہزاروں لاکھوں شب قدر سے زیادہ قیمتی ہے رب کائنات نے ہمیں دیا حجر اسود اللہ نے اپنا ہاتھ ہمیں دیا کعبے کا غلاف اللہ نے ہمیں دیا حکیم ہمیں دیا تحجد کے بعد رونا ہمیں دیا فرائض کے بعد گڑ گڑانا اللہ نے ہمیں دیا رمضان میں دعاؤں کے بعد ستر ہزار فرشتوں پر آمین کہنا ہمیں دیا اتنا رکھ کر مسلمان آج کہے کہ آؤ ہم جو ہے کمشنر کے پاس ایجنڈا پیش کریں گے کچھ درخواست کریں گے کچھ بھی مانگیں گے کہ ہمارے گھروں کو آگ نہ لگائے ہمارے دعاؤں سے ہماری بد دعاؤں سے و کسرا کے کنگن گر گئے ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے سے روم شکست کھا گیا ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے سے فتح مکہ ہو گیا ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے سے تین سو ساٹھ مکے کے بدھ اور کعبے کے بت گر گئے آج ہاتھوں میں وہ طاقت ختم ہو گئی کیا آج ہاتھوں میں وہ قوت ختم ہو گئی کیا رب کا وعدہ ختم ہو گیا وما ظلم اللہ ولكن انفسهم يظلمون میں نے رب سے پوچھا اے رب تو نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو نے دعا کا ہتھیار دیا ہے تو نے منا مزدلفہ دیا ہے تو نے حتیم دیا ہے تو نے کعبے کا غلاف دیا ہے تو نے ثواب دیا ہے تو نے صفا مروا دیا ہے تو نے تلاوت کے بعد کلام پاک کی دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اے رب آج کیوں ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ منصور اسلام اول مسلمین اے رب کائنات اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنا وقزل کفرت والیہودا و یہودا نسارا ول کافروں کو ذلیل کرنا اور یہود و نسارا کو تباہ برباد کرنا اللہ شدید شبل ان کے جمعیت کو اور ان کے جو ہے وحدت کو تو اس طرح کے اندر بدل دے اللہ مسجد جب ان کو ٹکڑیوں کے اندر اندر تقسیم کر دے اللہ فارق بینا رب کائنات ان کے بولوں کے اندر فرق کو ڈال دے سکل المجرمین اے رب کائنات وہ عذاب جو فتح مکہ کے موقع پر تو کافروں پر نازل کیا وہ عذاب جو بدر کے موقع پر مشرکوں پر نازل کیا وہ عذاب جو خندق اور تبوک کے موقع پر یہود و نصارہ پر نازل کیا وانزل انل قوم المجرمین وہ عذاب جو سلطان صلاح الدین کے رونے پر یہود و نصارہ پر نازل کر کر تو نے بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا آج یہ کافر یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے یہ رام کی پوجا کرنے والے یہ بتوں کی پوجا کرنے والے یہ شراب میں نہانے والے یہ کتے اور سور کے گوشت کو حلال سمجھنے والے یا عورتوں کی عصمت و ابرو سے کھیلنے والے یہ زنا کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے یہ بے حیائی کی اجازت دینے والے یہ مرد کے ساتھ مرد کو لوٹی کام کا قانون پاس کرنے والے اے رب کائنات تیرے کلمہ پڑھنے والے کو سداتے ہیں تیرے محبوب کی امت کو سداتے ہیں تیرے کلام سینے میں رکھنے والوں کو سداتے ہیں تیرا اسلام کا پرچم بلند کرنے والوں کو سداتے ہیں رب کائنات نے جواب دیا قرآن کے الفاظ میں قرآن کی آیتوں کی شکل میں قرآن کی منزلوں کی شکل میں کہ وما رب کا بھی ذلام تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے اور رب نے جواب دیا کلام کی آیتوں کے ذریعے سے ان کا لا تخلیف المیاد کہ اللہ وعدہ کر کر وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے جب اس نے وعدہ کیا وقال رب کو مدومیب لکم تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں تم ہاتھ اٹھاؤ ہم خیسر و کسرا کے ٹنگن گرانے کے لیے تیار ہے تم ہاتھ اٹھاؤ مکے کے کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ بت تمہارے پیروں تلے دبانے کے لیے تیار ہیں تو ہم نے رب کائنات سے پوچھا یہ سب کچھ ہوا رب کائنات آج یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہاتھ تو لاکھوں اٹھ رہے ہیں پہلے جتنے طواف کرتے تھے آج اس سے زیادہ طواف کر رہے ہیں پہلے جتنا عمرہ کرتے تھے آج اس سے زیادہ عمرہ کر رہے ہیں پہلے جتنی مسجدوں سے اذان بلند ہوتی تھی آج اس سے زیادہ تعداد میں مسجدوں میں اذان بلند ہو رہی ہے پہلے جتنا مدرسوں مدرسوں سے پاری ہوتے تھے اس سے زیادہ آج مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں تو رب کائنات نے کلام پاک کی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں متنوع کیا کہ تم الزام ہم پر دیتے ہو اپنا قصور نہیں دیکھتے ہم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہمیں عذاب دینا کے لیے تم کو نہیں پیدا کیا ہمیں تمہیں حرو سے نکاح پید کرنے کے لیے پیدا کیا ہم نے تمہیں جنت کے نہروں کے اندر ہوتا دینے کے لیے پیدا کیا تم جہنم کا لہو پیو ہمیں اچھا نہیں لگتا تم جہنم جہنم کے اندر عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی راگ کو چاٹو ہمیں اچھا نہیں لگتا تم پل سراط پر ٹکڑے ہو کر تم جہنم کے اندر گرو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں تو تمہارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور ہمارا جو تمہارے ساتھ معاملہ ہے وہ رحمت کا معاملہ ہے ہم تو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں ہم ستار العیوب ہیں ہم رحمان ہیں ہم رحیم ہیں ہم روف ہیں وہ اللہ الہ اللہ اللہ عالم الغیب شہادہ وہ رحمان الرحیم وہ اللہ الدی لاہ اللہ الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المت الب المتکبر اللہ نے اپنے نام ننانوے گنوائے ہم سلام ہیں ہم مومن ہیں ہم محمن ہیں ہم رحمان ہیں ہم ستار ہیں ہم غفار ہیں ہم تمہیں کیوں عذاب دینے کے لیے پیدا کریں گے ہم تمہیں کیوں کافروں کے چنگل میں پھنسنے کے لیے یہود و نصارہ کے عذابات کو سہنے کے لیے وہ جو کچھ چاہے کرنے کے لیے ہمارا وعدہ کل بھی برحق تھا ہمارا وعدہ آج بھی برحق ہے ہمارا وعدہ قیامت تک برحق ہے دیکھو تاریخ سے پنے الٹ کر کہ جب نوح نے کہا کہ بخال نوح ربی لا تذر الارض من القافرین دیارا جب نوح نے کہا اے رب کائنات ان کافروں میں سے ایک کافر کو بھی باقی نہ رکھنا تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو نوح کے اس ہتھیار کو ہم نے عملی جامہ نہیں پہنایا کیا ہم نے نوح کے ہاتھوں کو خالی واپس بھیج دیا ایک کافر بتاؤ ایک مشرق بتاؤ کہ نوح کی دعوت کے بعد نوح کی بدعا کے بعد کشتی میں سوار ہونے کے بعد ہم نے کسی کافر کافر پریوار کو بچایا ہو ہم نے کسی مشرق پریوار کو بچایا ہو وہ دعا تم بھی کر سکتے ہو لا تذر من المین دیارہ رب کائنات یہ جو ہے ہندو پریشد والے یہ بی جے پی والے یہ اسلام مسلمان دشمن یہ فرقہ پرست تنظیمیں ہمارے قرآن کو ستا رہے ہیں ہماری مسجدوں پر پابندی لگا رہے ہیں ہماری داڑی اور امامے والے کو وہ دہشت کر کہہ رہے ہیں جس دعا کو ہم نے نوح کی زبان میں کہا تھا لا سنا تھا لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتظرهم یذلوا عبادت ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اے رب کائنات ایک کافر باقی رہے گا اور کافروں کو پیدا کر دے گا کیا ہم نے زمین سے آسمان سے تنور سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہم نے پانی کو نہیں ابلایا تھا کہ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ اے تنور کیا ہو گیا تو آگ دیا کرتا تھا آج پانی دے رہا ہے اے زمین تجھے کیا ہو گیا تو سبزہ دیا کرتی تھی آج تو پانی دے رہی ہے اے پہاڑ تجھے کیا ہو گیا تیرے داروں میں ہم پنا لیا کرتے تھے آج تو پانی دے رہا ہے کیا ہم نے نوح کی دعا کو سن کر اس قوم کو تباہ نہیں کیا ہم نے اس قوم کو برباد نہیں کیا آج مسلمان کہتا ہے ہم اقلیت میں ہیں ہم چھوٹی تعداد میں ہیں حضرت ابراہیم ان کی بیوی حاجرہ اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوت تمہیں مسلمان ہونے کا وعدہ دے کر تمہیں مسلمان مسلمان ہونے کا واسطہ دے کر میں تمہارے سر پر اللہ کا قرآن دے کر پوچھتا ہوں ابراہیم اور ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے حضرت لط کے علاوہ چوتھا نام تم ہستی پر مسلمان کا اس وقت نہیں بتا سکتے جب نمرود ان کو ستا رہا تھا جب ملک والے ان کو ستا رہے تھے جب ان کے باپ نے آزر نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا ان کے قبیلے والوں نے ان کو تڑی پار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا ابراہیم ہمارے بتوں کو گالی دیتے ہوئے تم ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے اقلیت کا رونے والے رونا رونے والے اور بغیر ہتھیار کے رہنے کا رونا رونے والے ایجوکیشن کا رونا رونے والے مال دولت کا رونا رونے والے حضرت ابراہیم ان کی بیوی اور حضرت لوت ان کے بھتیجے میرے رب کی قسم تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا اگر چوتھا مسلمانوں کا نام بتا دو نمرود کا کیا ہوا نمرود کے لشکر کا کیا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مصالحت کر رہے تھے کیا چھک رہے تھے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کمپرومائز کر رہے تھے کیا ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے اپنے ایجنڈے کو پیش کر رہے تھے اگر پیش بھی کر رہے تھے وہ کیا ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا یہ تھا وہ اس خالہ ابراہیم ہو یہ ابھی ہی وقوامی ہی اننی براؤں مما تابدون اے قوم ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایجنڈا پیش بھی کیا جھکنے کا نہیں مصالحت کا نہیں کمپرومائز کا نہیں وہ اس خالہ ابراہیم یہ ابھی ہی وقومی اپنے باپ سے اپنے قوم سے کہا اندنی براؤں مما تابدون تمہارے کفر سے میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں تمہاری بت پرستی سے میں بیزار ہوں ابراہیم تھے ان کی بیگم تھی اور ان کے بھتیجے تھے چوتھا پر اس دنیا کے اندر نہیں تھا وہ کون سا ہتھیار تھا وہ دعا کا ہتھیار تھا وہ ہاتھوں کے پیالے کا ہتھیار تھا کہ ابراہیم کے اس ہتھیار نے کیا نمرود کو تباہ نہیں کیا کیا نمرود کے لشکر کو برباد نہیں کیا کیا اس ملک کے رہنے والوں کو مٹی نہیں چٹائی وہ ابراہیم کا ہتھیار ربنا وباس بھی رسولا وہ ابراہیم کا ہتھیار کہ جنہوں نے کہا تھا وہ ابراہیم من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا وجعلنا مسلمین لگا اس ہتھیار کو میرے رب نے قرآن میں ذکر کیا وہ آدم کا ہتھیار جب جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے اندر اتنا رویا اتنا رویا آنکھوں کے آنسو کے قدروں سے زمین کے اندر ندی جانے لگی اور اس سے چڑیا پانی پیا کر دی کرتی تھی اور جب رو رو کر تھک گئے آخر کار رب کائنات کو اس ہتھیار کا استعمال حضرت آدم سے کروانا تھا تو حضرت آدم کی زبانی وہ ہتھیار کا استعمال ہوا ربنا انفسنا اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے رب کائنات ہم اپنے ظلم کا اقرار کرتے ہیں وَإِلَّمْ علم تخفلنا و تو نہیں رحم کرے گا رب کون رحم کرے گا اے رب تو نہیں ہمیں مغفرت کا پروانہ دے گا کون دے گا لنکون من الخاسرین ہم جو ہے گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس ہتھیار کا استعمال نہ کیا آدم نے نہیں کیا کیا نوح نے نہیں کیا کیا شیش نے نہیں کیا کیا شعیب نے نہیں کیا کیا لوت نے نہیں کیا کیا ابراہیم نے نہیں کیا کیا موسا نے نہیں کیا عیسا نے نہیں کیا اور کر کر آج تک کوئی ناکام ہوا مسلمانوں مغفرت کا اشرا کوئی معمولی اشرا نہیں ہے یہ وہ ہتھیار ہے جس ہتھیار کو استعمال کر کر ہم امریکہ کو مٹی چاٹنے پر کافروں مشرکوں مشرقوں کو توبہ کرنے پر قرآن پڑھنے پر اسلام کی طرف راغب ہونے پر اس ہتھیار کے ذریعے سے مجبور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہتھیار ہتھیار ہونا چاہیے یہ ناٹک نہیں ہونا چاہیے پلاسٹک کی تلوار سے بچہ بھی نہیں ڈرتا اور کپڑے کے شیر سے بچہ بھی نہیں ڈرتا اور سچے شیر سے بہادر بھی ڈر جاتا ہے آج ہمارے پاس یہ دعا کا ہتھیار ہے یہ پلاسٹک کا گھوڑا ہے یہ کپڑے کا شیر ہے اس کپڑے کے شیر کو رکھ کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ان ستر ہزار آمین کہنے والے فرشتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ رب کائنات جو ہمارے دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے رب کائنات نے کہا اس تلوار کے چلنے کے لیے اس زبان کے چلنے کے لیے اس ہتھیار کے استعمال کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے مسلمانوں کتنے تمے کے لوگ چٹفنڈ کے اندر مبتلا ہو کر ماں کا بلاکار کرتے ہو کتنے جھوٹا کاروبار کرتے ہو کتنے حرام کاروبار کرتے ہو کتنے جمعہ کے وقت ویپار کرنے والے یہ حرام کا ایک لکنا پیٹ کے اندر جائے تو چالیس دنوں کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتے جب چالیس دنوں کی عبادت عبادت اللہ قبول نہیں کرتے تو کیا اللہ یہ ہتھیار اپنی کافروں کی مخلوق پر چلا دیں گے کیا اللہ یہ ہتھیار عیسائی مخلوق پر چلا دیں گے خود ہمارا سجدہ ایک بالش اوپر نہیں جا رہا ہے تو کیا ہماری تلوار ان کافروں کے مقابلے میں کام کرے گی آپ کہیں گے حضرت جب اتنا قیمتی ہتھیار ہے کام کیوں نہیں کرتا اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے یہ ہتھیار بھی سچا ہے ہتھیار کا استعمال کرنے والا جھوٹا ہے پیٹ میں حرام کے لکمے رکھ کر چٹ فنڈ کے لک میں رکھ کر حرام کے کاروبار کے لطف میں رکھ کر غیروں کا حق دبا کر داڑھی منڈا کر رشوت کھا کر سود کھا کر بلاکار کر کر ٹکنے سے نیچے پائجامہ لگا کر بے حیائی کے ساتھ دعا مانگے گا حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنا پیاٹ اپنا اپنی لنگی اور اپنا پاجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے میں نے کہا مسلمانوں اتنے سالوں سے تم نے ٹوٹی کا کام کیا کہ گلی میں پڑے ہوئے کتے کے پاخانے کو صاف کیا خنزیر کے ناپاکی کو تم نے صاف کیا کیا ملا کیا ملا سوائے اس کے کہ رب کائنات کی لانت کا توق تمہارے منہ پر پڑا سوائے اس کے کہ نبی کے تھوک تمہارے منہ پر پڑا سوائے اس کے کہ اہل ایمان اور متقی اور پرہزگار تمہیں دیکھ کر بلغم تھوکنے لگے اور دل سے آہ کرنے لگے بد دعا کرنے لگے کیا ملا مسلمانوں ابھی کھڑے ہو کر جب خدامتی سلا کہا جائے گا کھڑے ہو کر دیکھنا کیا تمہاری جان ٹکنے سے نیچے نہیں ہے جمعہ میں کہو رات میں تفسیر میں کہو میلاد کے بیانے میں کہو تم ایک انچ دو انچ پیانٹ کاٹ نہیں سکتے تم جہاد کرو گے وقت کے ابو جہل کا مقابلہ کرو گے وقت کا ابو جہل اسی لیے لیڈر ہے وقت کا ابو لہب اسی لیے لیڈر ہے وقت کا بش ٹونی بلر اسی لیے لیڈر ہے کہ وہ جانتا ہے وہ مسلمان قوم جو اپنی پیانٹ کو ٹکنے سے اونچا نہیں کر سکتی وہ مسلمان قوم جو اپنی گاڑی کو ایک مٹھی کے برابر نہیں کر سکتی وہ مسلمان قوم جو دو گز چادر اپنی عورتوں کو دے کر پردے میں نہیں کر سکتی وہ مسلمان قوم جو اپنے گھروں سے ناچ گانے کو دور نہیں کر سکتی آج کافر کو اطمینان ہے آج یہودی کو اطمینان ہے ان کے ملکوں کو ختم کرو ان کے نوجوانوں کو قید کرو ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹو لیکن یہ کچھ نہیں کریں گے ارے اپنی پیان کون اونچی جو قوم نہیں کر سکتی جو قوم اپنی داڑھی کو نہیں بڑھا سکتی جو قوم اپنے گھروں کی ماں بہنوں کی ابرو کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ یہودیت سے کیا ٹکر لے گی وہ عیسائیت سے کیا ٹکر لے گی وہ کافروں سے کیا ٹکر لے گی وہ ابو جہل اور ابو لہب سے کیا ٹکر لے گی ان داڑی مڑوں کو دیکھ کر دشمنوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں ان پاجامہ لٹکانے والے ٹوٹیوں کو دیکھ کر ان مشرقوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں ان بے نمازی کتوں کو نماز کے اوقات کے اندر بازاروں میں گھومتا پھرتا دیکھ کر ان دشمنان نے اسلام کے حوصلے بڑھ رہے ہیں کہ یہ قوم اپنے رب کی نہ ہو سکی اپنے اللہ کے گھر کی محافظ نہ بن سکی یہ ہم سے ٹکر کر لے گی تو اے کتو تمہیں دیکھ کر بی جے پی والے کے اور تمہیں دیکھ کر فرقہ پر تنظیموں کے حوصلے تمہیں دیکھ کر اسلام مسلمان دشمنوں کے حوصلے تمہیں دیکھ کر نبی کے غداروں کے حوصلے بڑے ہیں تم اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرو کوئی بات نہیں نام بدل کر داڑھی مڈاؤ نام بدل کر روزہ چھوڑو نام بدل کر عورتوں کو بناؤ اگر تمہیں سمیا نام رکھنا ہے عائشہ کے پردے کو اپناؤ تمہیں عبداللہ عبد الرحمان نام رکھنا ہے تو تمہیں داڑھی رکھنا پڑے گا اگر تمہیں داڑھی بنانا ہے یہ ملک سیکولر ملک ہے یہ ملک جمہوری ملک ہے تم گنیش گنپتی نام رکھ لو تم رام نام رکھ لو تم سیتا نام رکھ لو یہ ملک آزاد ہے اسلام کا نام رکھ کر داڑیاں مڈاتے ہو تو ان کے حوصلے بڑھتے ہیں اسلام کا نام رکھ کر ماں بہنوں کے سے پردہ اٹھاتے ہو ان کی عزت تو آبرو لوٹنے کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کے آبرو لوٹنے کے اندر ان بے پردہ رنڈیوں کا ہاتھ ہے ان نوجوانوں کو قید کرنے کے اندر ان داڑی منوں کا ہاتھ ہے ان نوجوانوں پر مقدمات بے نمازی کتوں کا ہاتھ ہے ان کو دیکھ کر اسلام مسلمانوں کے دشمنے دشمنوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں مسلمانوں کیا ملا سوائے اللہ کی ناراضگی کے سوائے نبی کی ناراضگی کے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے بھائی ہم جو ہے بازار کے اندر مال فروخت کرنے گئے ہیں مال کو دیکھے مال کا بھاؤ تاؤ کرے مال کو پرکھے مال کا سودا کرے تو نہ ویپار ہوگا لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ اپنے مال کو بازار میں لے کر گیا لیکن گاہک ہے کہ مال تو دور کی بات اس تاجر کو تھوک کر بھی نہیں دیکھتا تم مسجد آئے ہو افطاری کرنے کے لیے تم مسجد آئے ہو جمعہ پڑھنے کے لیے تم مسجد آئے ہو تراوی پڑھنے کے لیے اور تمہارے کپڑے ٹکنے سے نیچے اور تمہاری داڑیاں کٹی ہوئی اور تمہاری داڑیاں مڑی ہوئی جو میرا رب تمہارے منہ پر تھوک کر نہیں دیکھتا وہ میرے اولیاء جو تمہاری طرف پیشاب کرنے کو اپنے پیشاب کی تو ہن سمجھتے ہیں کیا اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر کر یہودیوں کے بیڑے کو غرق کر دے گا کیا اللہ اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کر کر امریکہ کو تباہ کر دے گا جسے اپنے کپڑے کا باس نہیں جسے ایک بالش پیٹ کا لحاظ نہیں جسے اپنی چورو کے پردے کا لحاظ نہیں رب کائنات کو کیا پڑی ہے کیا رب تمہارا غلام ہے کہ تم کہو تو وہ مان لے کیا رب تمہاری کنیز اور باندھی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا کر حکم دو اے اللہ بابری مسجد مسلمانوں کو دے دے تو دے دے اس بیت المقدس کو مسلمانوں تک دلانے کے لیے تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا اس جو ہے کافروں کے چند سے آزاد ہونے کے لیے تمہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بننا پڑے گا تمہیں اس امریکہ کی تباہی دیکھنے کے لیے حضرت امر ابن آس بننا پڑے گا تمہیں اس ملک کے جو ہے برطانیہ کی تباہی بربادی دیکھنے کے لیے تمہیں حضرت خالد سیف اللہ بننا پڑے گا تم وقت کے ابو جہل بنتے ہو وقت کے ابو لہب بنتے ہو ہٹلر بنتے ہو وقت کے کتے اور سور کھانے والی قوم کی نقل کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ خالد سیف اللہ کا مقابلہ جو ہے معاملہ کرے اللہ تمہارے ساتھ سلطان صلاح الدین کی یوگ کا معاملہ کرے پہلے بن کر دکھاؤ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ان کا لاتخلف المیاد میرا رب وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے یہ افطاری جس افطاری کے دسترخوان میں بیٹھ کر مکے کے کھجور پور مدین منورہ کے کھجور کو رکھ کر اور مکت المکرمہ کے تم کھجور کھجور کو رکھ کر زمزم کو رکھ کر اللہ مالا کا تم تو کہتے ہو رکو رکو اس زمزم کو اپنے منہ سے لگانے سے پہلے اس کھجور کو اپنے حلق میں اتارنے سے پہلے کیا اس پر حلال کا پیسہ لگا ہے کیا اس پر جائز کمائی کا پیسہ لگا ہے کیا کبھی تم نے بفے سسٹم میں کتوں کی طرح کھانا نہیں کھایا ہے کیا کبھی تم نے ولیمے کی محفل میں ویڈیو گرافی کی شکل میں آ کر تم نے دعوت کو قبول نہیں کیا ہے کیا کبھی تم نے فائیو اسٹار ہوٹلوں کے اندر جا کر جانوروں کی طرح کھا حضرت بی بی فاطمہ کے نکاح کا مذاق نہیں اڑایا ہے اگر تم نے فائیو اسٹار ہوٹل کے اندر قدم رکھا یہاں کتا بھی پکتا ہے اور سور بھی پکتا ہے اور اسی برتن کے اندر بیس بھی پکایا گیا مٹن بھی پکایا گیا کیا تمہارے علماء نے نہیں کہا کہ جن برتنوں کے اندر کتا اور سور پکایا جاتا ہے اور جن جو ہے برتنوں کو استعمال کیا جاتا ہے کتا اور سور پکانے کے لیے اگر وہ برتن بکرا پکانے کے لیے حلال جانور پکانے کے لیے استعمال بھی کیے جائیں تو کراہت اور حرمت باقی رہتی ہے تو کیا تم نے ان ہوٹلوں کے اندر جا کر سور کھانے والے برتنوں سے بکرا نہیں کھایا کتا کھانے والے برتنوں سے کیا تم نے مرخ نہیں کھایا اگر تم نے مرخ کھایا ہے ایک لقمہ چالیس دن کی عبادت کو چالیس دن کی روزوں کو چالیس دن کی نمازوں کو چالیس دن کے تحجد کو چالیس دن کے اشراف کو چالیس دن کی عوابین کو لے ڈوب سکتا ہے تو کیا یہ پیٹ کا لقمہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے وما رب کا اللہ للعبید مسلمانوں رب ظلم کرنے والا نہیں وما اللہ ولیکن یظلمون ہم نے حرام کھا کر ظلم کیا ہے دعا زندی ہے ہتھیار زندہ ہے مسجد عریش کی پکار بدر کی پکار معاش اور موبس کا تڑپنا فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کا بل بلانا بر حق ہے مسلمانوں لیکن ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ ہمارے چہرے ہمارا لباس ہمارے گھر کی معاشرت ہماری تہذیب ہمارا تمدن اور خود ہمارے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے دیکھا آپ نے میں نے کہا آپ دیکھیے رمضان المبارک کے اندر رمضانی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سلام کو پھیرا گیا اٹھ کر گئے بھاگے کیا اے اللہ تیری پاس دعا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے دعا بخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اب دعا صلاح المؤمنین دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ سے کہتے ہیں بھاگ کر اے اللہ میرے پاس کارخانہ میرے پاس دولت نمرود کے گھمنڈ میں قارون کے تکبر میں فراؤن کی سرکشی میں اور آج کے اس مسلمان کے طریقے سے دعاؤں کو چھوڑ کر بھاگنے میں کوئی فرق نظر آتا ہے اور پھر کہو اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا اللہ ہمیں بابری مسجد کیوں نہیں دیتا اللہ ہماری عورتوں کی اس آبرو کی حفاظت کیوں نہیں کرتا مسلمانوں اپنے دین کی حفاظت کرو مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو مسلمانوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو مسلمانوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو تم امر بن آس بن کر دکھاؤ تم صدیق و فاروق بن کر دکھاؤ اللہ بھی رب بن کر دکھائے گا اللہ بھی وقال استجب لکم بن کر دکھائے گا میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا ایک دستور ہے اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کے دستور اللہ کے قانون سے جو بغاوت لے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر کے رکھ دے گا یہ طرح طرح کی بیماریاں یہ طرح طرح کے مصائب یہ طرح طرح کے آلام یہ اس لیے ہیں ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہم نے اللہ کی سنت کو توڑا یہ جو ہر آئے دن ایک نئی قسم کی بیماری ہم جب چھوٹے تھے اس وقت یہ سنا جا رہا تھا کہ ٹائیپڈ بیماری آخری بیماری ہے ملیریا آخری ہے چیچک خطرناک ہے یہ آدمی کو اندھا کرتا ہے ابھی اس کی باتیں کر رہے تھے کہ ملک نے اعلان کیا کہ ملیریا کی دوا دریافت ہو چکی ہے ٹائپڈ کی دوا دریافت ہو چکی ہے چیچک اب ملک کے اندر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا سن رہے تھے آگے پھر اور بیماری آئی آگے کیا کینسر آیا آیا آگے آگے ایڈس کوئی اور بیماری آئی آتے آتے سوائن فلو آ گیا اب اس کے بعد یہ نہیں کہ آخری یہیں پر بیماریاں ختم ہو جائیں گی بلکہ اور بیماریاں بڑھیں گی اور اللہ کا قہر ٹوٹے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا کیوں اس لیے کہ اللہ کی قدرت سے مخلوق نے ٹکر لینا شروع کر دیا مخلوق اپنا کام کرنے کے ہمارا کام روزہ رکھنا تھا ہمارا کام نماز پڑھنا تھا ہمارا کام تلاوت کرنا تھا ہمارا کام اللہ کے راستے پر چلنا تھا ہم نے اسے چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں مداخلت کرنا شروع کر دیا ہم نے جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہم نے مچھلیوں کو ان کی غذا چھوڑ کر ہم نے سور کھلانا شروع کر دیا کتا ملی ٹکیاں ہم نے ان کو کھلانا شروع کر دیا برطانیہ کے اندر آج سے دس سال پہلے وہاں کے گائیوں کے لیے اور وہاں کے جانوروں کے لیے جب سبزی کم ہو گئی اور ہریالی کم ہو گئی تو برطانیہ کے کتوں نے ان کے لیے ایسے ٹیبلٹ بنائے کہ جس ٹیبلٹ کے اندر اور جس جو ہے مصنوعی کے اندر اس نے سور کے چربی کو ملایا اس نے سور کے گوشت کو ملایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کے اندر بیلوں سے ایک بیماری اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے دی ایسے دی کہ بیس لاکھ بیلوں کو ایک دن کے اندر برطانیہ سے وہاں سے جو ہے دفاع کرنا پڑا اور ان کو مارنا پڑا ہندوستان کے اندر یہاں کی قوم نے جب جو ہے مرغی کی مخلوق سے کھیلنا شروع کیا کھلواڑا شروع کیا اور اللہ کی تخلیق کے اندر اس نے مداخلت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرغی کے ذریعے سے بیماری دی بنگال کے علاقے میں بہار کے علاقے میں ایک دن ایک رات میں لاکھوں کروڑوں مرغیوں کو ان کے منڈیاں مڑوڑ کر ان کی گردنوں کو دبا کر زندہ دفن کرنا پڑا کہ کہا کہ جو ہے مرغی کی بیماریاں آ رہی ہیں اور جب اللہ کے اس نظام کے ساتھ انسانوں نے مداخلت کی اور کرتے کرتے آپ جانتے ہیں کہ بلی کو بلی کی جنین لے کر اس کا مادہ لے کر انسان مصنوعی بلی بنانے لگا انسان کتے کا جنین لے کر مادہ بنے لے کر اس سے کتا مصنوعی پیدا کرنے لگا دنیا کے ممالک میں سنگاپور نے پاس کر دیا کہ جس طریقے سے کتا مصنوعی پیدا ہوا اور جس طریقے سے مصنوعی بلی پیدا ہوئی تو اب سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مصنوعی طور پر ہم انسان بھی پیدا کر سکتے ہیں آپ جان ہیں کہ اس خلیے سے اس جنین سے دمبے کو پیدا کر کر سائنسدانوں نے دکھایا بھیڑیے کو پیدا کر کر دکھایا اب کہہ رہے ہیں ہم انسانوں کو پیدا کریں گے اقوام متحدہ میں میٹنگ ہوئی اور دنیا کے تمام ممالک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نہیں انسان کی توہین ہے اور انسان کی ذلت ہے سنگاپور نے کہا آج سنگاپور کا بھی نشان آپ دیکھیے جو ملک کی نشان ہے آدھا دھڑ شیر کا ہے اور آدھا دھڑ اس کا انسان کا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم مصنوعی انسان بنا کر رہیں گے جب یہ وجود کے اندر آ جائے گا مصنوعی انسان اس میں رحم کہاں سے آئے گا اس میں کرم کہاں سے آئے گا انسان کا ڈھانچہ انسان جنین سے بنا سکتا ہے خلیوں سے بنا سکتا ہے لیکن اس میں جو رحم ہے اس میں جو پدری شفقت ہے اس کے اندر جو محبت ہے وہ نہیں لا سکتا جب وہ آ جائے گا سوئن فلو ایک چیز کی طرح ہو جائے گی ایک کھانسی کی طرح بیماری ہو جائے گی رب کائنات قتل کو عام کر دیں گے غرض گری کو عام کر دیں گے اور ایک وہ مصنوعی انسان چلتے ہوئے انسان کے پیٹ کو باڑ دے گا قدرت سے انسان نے ٹکر لینا شروع کیا مقابلہ کرنا شروع کیا رب کائنات اس کو متلوے کرتے رہے اس کو ملیرا دیا اس کو ٹائفائڈ دیا اس کو جو ہے کھلو بخار دیا اس کو چیچک دیا اس کو کینسر دیا اس کو برین ٹیومر دیا اس کو ایڈ دیا اب بھی وہ سملا نہیں رب کائنات کی طاقت سے اور قوت سے وہ ٹکر لینے کی سوجی تو اب وہ آئندہ جو ہے اور خطرناک قسم کی وہ بیماریوں کو اور بلاؤں کو مسلط کر سکتا ہے مسلمانوں ہماری سلامتی اسی میں انسان آپ جانتے ہیں کہ اس نے ناک کی سرجری کرائی اس نے اپنے جسم کی پیون کاری کرائی اس نے اپنے مرد سے عورت کو بنایا اللہ نے اسے مرد بنایا عزو کو کاٹ کر وہ عورت بن گیا اللہ نے اسے عورت بنایا عزو کو لگا کر وہ مرد بن گیا سنت اللہ اللہ قد قلت من قبل ولن تجد تبدیل اللہ کی سنت میں یہ تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا اللہ کی تخلیق میں یہ تبدیلی لانا چاہتا تھا اللہ نے مچھلیوں کی غذا کچھ اور رکھی یہ سور ملی غذا دیا اللہ نے گائیوں کی غذا کچھ اور رکھی یہ سور کی چربی ملی غذا اس نے دیا اللہ نے انسانوں کی غذا کچھ اور رکھی اس نے چپس کے اندر بسکٹوں کے اندر چاکلیٹوں کے اندر کولڈ ڈرنکس کے اندر سور کی چربی ملا کر مسلمانوں کو کھانے پر مجبور کیا تو اللہ کی تخلیق میں بگاڑ لایا اللہ نے انسان کی زندگی میں بگاڑ لایا تو یہ سوئنگ فلو جو ہے حقیقت میں خدا سے ٹکر ٹکرانے کا نتیجہ بلکہ خدا سے ٹکرانے کا عذاب ہے مسلمانوں بہت کچھ چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا خدا کے عذابات کو دیکھ لیا رحمت کا اشرا مغفرت کا اشرا اور جہنم خلاقی کے شریف ہتھیار ہمارے پاس ہے مسلمانوں اس ہتھیار کا بھرپور صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو خالد سیف اللہ بن کر امر بن آس بن کر اور عمر فاروق بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر آپ حیرت کریں گے یہ سب باتیں جب ہم کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اور خالد سیف اللہ کی اور امر بن ابن جموں کی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت یہ پرانے زمانے کی باتیں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف کی جو روح روا ہے حرم شریف کی جو زینت ہے حضرت عبد الرحمان سدیس ہیں عبد الرحمان سدیس آج ان کی پکار سے حرم جو ہے گونج رہا ہے آج ان کی سزا سے فضا کے اندر کلام پاک کی تلاوت کے نغمے گونج رہے ہیں آج دنیا کے چپے چپے میں ہر کلام پاک کا پڑھنے والا سدیس ہی بننا چاہتا ہے حیرت کریں گے تعجب کریں گے کہ ان کی ماں نے ان کو ایک بد دعا دی تھی اور وہ بد دعا بھی بڑی خطرناک تھی اور وہ خطرناک بد دعا ہونے کے باوجود امام حرم اس مسلح تک تک کیسے پہنچ گئے امام حرم عبد الرحمان سدید کائنات کے نمبر ون قاری کیسے بن گئے کائنات کے لیے تلاوت کرنے والوں کے لیے وہ نمونہ کیسے بن گئے ماں کی بد دعا ان کے ساتھ شامل حال تھی دعا یا ماں کی بد دعا کیا کچھ کر سکتی ہے عبد الرحمان سدیسی کو مسلح کیسے ملا امام حرم کیسے بنے قطیب حرم کیسے بنے اللہ نے ان کو اونچا مقام کیسے دیا یہی وہ ہتھیار تھا جس ہتھیار کو ان کے گھر والوں نے اپنایا تھا کیسے اس کو اپنایا ہم انشاءاللہ اس کو اگلی جمعہ ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آ کر اس واقعے کو بیان کریں گے رب کائنات ہمیں یہ ہتھیار عنایت فرما دے ہمارے اسلاف کی اس کوئی بھی میراث کو ہمیں دے دے مولا ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے اسے استعمال کریں گے اے رب کائنات اس امانت میں ہمیں جو ہے دیانت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے رب کائنات کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ جو دعا کا ہتھیار ہمیں دے رکھا ہے اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے اور ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین